قسم خدا دی کر کے نا مولانا ابو البشیر محمد صالح پردہ کتاب میں لکھتے ہیں وہ پرانے زمانے آلہ حضرت دے دور دے گزرے نے انہیں آپ اس وقت میٹرک کی انہیں آخیا ہوئے اج مسلمان جن بھی فتنے اٹھ رہے ہیں نا یہ سب انگریزی پڑھن کی برکت ہے یہ پڑھے پڑے جلٹی نہیں جتنے نم پہ جانے